میرے مرشد ثانی سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق وقت قلندر زمان زماں حضرت والا میر صاحب مت اللہ کے مشہور عالم یہ اشعار ہیں ان کا عنوان ہے رفیق تنہائی رفیق تنہائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس میں جو ہے حضرت والا کچھ یادداشت تحریر فرمائی ہے پہلے کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اشعار کے اشعار کا مزہ بھی بڑھ جائے گا نفع بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ اور محبت بھی بڑھ جائے گی یہ نظم کے متعلق تو اس کا سیاق و سباق حضرت نے پہلے تحریر فرمایا ہے کہ سیدی مرشدی محبی و محبوبی فدا و حبی و امی عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ برکات کے ہمراہ انیس سو نوے میں جنوبی افریقہ کے پہلے سفر کے دوران وائٹ ریور کے قریب ساڑھے تین سو کلو کے جنگل میں رات کے سناٹے میں حضرت مرشیدی کی محبت میں کہی گئی ایک نظم اس سے پہلے کہ آپ کو یہ نظم سناؤں حضرت والا کے تاثرات اپنے اس عاشق ساجد کے لیے اور ان اشعار کے لیے سناتا ہوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے ارشادات کو یہاں نقل کیا ہے گیارہ ربیع ثانی چودہ سو تیرہ ہجری مطابق نو اکتوبر انیس سو بانوے بروز جمعہ طائب صاحب نے پھر یہ نظم پڑھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ بہترین اشعار ہے اور احقد سے فرمایا کہ سفر لاہور میں اس کیسٹ کو ساتھ رکھنا دوپہر بعد تعام فرمایا کہ یہ اشعار درد انگیز درد آمیز اور درد ریز ہے اور رات پونے بارہ بجے جب حضرت والا کمرے میں استراحت فرما ہوئے تو فرمایا وہ اشعار پھر سناؤ احکم نے کیسٹ لگا دیا یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسٹ لگا دیا اور یکے بات کی کرے حضرت والا نے تین بار سنا یہ خاصے طویل اشعار ہیں تین بار حضرت نے سنا اور فرمایا کہ طائب نے پڑھا بھی خوب ہے اور مضمون بھی خوب ہے شروع کے دو شعروں کے لیے فرمایا کہ آپ نے بہترین تشریح کی ہے آپ افریقہ کو شعروں میں بند کر کے لے آئے ایسے مضامین آپ کو کہاں سے آ جاتے ہیں احقر نے عرض کیا کہ حضرت ہی کا فیض ہے احقر کہاں سے لائے گا پھر فرمایا کہ اردو ابیب ہی اس کی قدر کر سکتے ہیں بے چارے عوام کیا جانے پھر فرمایا کہ آپ پر افریقہ کے جنگل میں کیا کیفیت تعریف ہوئی تھی جو یہ اشعار ہوئے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت قوی کیفیت تعریف ہوئی تھی اور فرمایا کہ نہ جانے ان اشعار ان اشعار سے مجھ پر کیوں کیفیت تعریف ہوئی یہ شہر کہہ رہا ہے اپنے عاشق کے لیے یہ اشار اور طائب کی آواز میری نیند اڑ جاتی ہے ظالم نے پڑھنے میں کمال کر دیا اگلے دن صبح دس بجے مولانا مظہر میاں اور دوسرے حضرات کو کئی بار یہ کیسٹ سنایا اختر نے عرض کیا کہ طائب صاحب نے بہت درد سے پڑھا ہے تو فرمایا کہ ہاں لیکن اگر مضمون اچھا نہ ہو تو محض پڑھنے میں کیا مزہ آئے گا فرمایا کہ مجھ پر ان اشعار کا جو اثر ہو رہا ہے وہ دوسروں پر دیکھتا ہوں کہ نہیں ہے اگرچہ وہ ماہر عدیم ہیں ان اشعار کو سن کر میں آفاق کے اس پار کسی دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہوں شام کو دبیر صاحب اور ان کے ساتھ کچھ حضرات تشریف لائے تو فرمایا آپ کو میر صاحب کے اشعار سناتے ہیں آپ مست ہو جائیں گے اور جب ٹیپ لگایا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ اشعار بے حد پسند ہے اور جس کو یہ پسند نہ آئے تو اس کو مجھ سے ملازمت اگلے دن گیارہ اکتوبر اگلے دن گیارہ اکتوبر انیس سو بانوے بروز اتوار صبح فرمایا کہ یا صدور گناہ سے دل کی یہ جو شیر کا ایک مصرا ہے اس نظم کا یا صدور گناہ سے دل کی یہ والا شعر اولیاء اللہ کا شعر ہے اور ذات علیہم انفسہم کی تفسیر ہے یعنی جب صحابہ کرام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر خفگی ہو گئی تھی اور ناراض ہو گئے تھے تو صحابہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی جانوں سے بیدار ہو گئے تھے اور زمین باوجود ان کی زمین کی اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی تو فرمایا کہ ضابط علیہ فتح کی تفسیر ہے اور تعبیر حسن ہے بلکہ احسن ہے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی انسان کا کلا سکھا یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی اگر میرے پاس ہوتا تو آپ کو دس لاکھ روپے دیتا گناہ کی ظلمت کی بہترین تعبیر ہے حضرت والا کے یہ ارشادات احکر کے لیے سلطنت غفت کریم اور خزائے السماوادی بدعف سے زیادہ قیمتی ہیں یہ کوئی یہ شیخ کے ارشاد کی یہ قدر ہوتی ہے کہ حقیقت میں اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ اپنے مشاعر کے ارشادات ہم کو اتنی اتنا قیمتی لگنے لگے سلطنت کریم اور خزائم السماواتی بدحف سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ حضرت والا کے حسن زن کو میرے لیے حقیقت بنا دیں اور میری نجات کا ذریعہ بنا دے یہ نشار سے متعلق حضرت والا کی پسندیدگی اور اظہار پسندیدگی کی تحریر تھی شب سہرا سنم شب مہیل سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ موت ہو جیسے حضور خدا سے دل کی تنگ ہونے لگے یا سدور گنا سے کر گئی تار ہے رام گئی تام سلمتے ش گیت سیاہ میرے نام گئی ت شب شار پتے پتے سے مور خاموشی پتے پتے سے مور خاموشی موشی انجے مندر کیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ دل کی کیفیات کو کا اظہار ہے جیسے حضرت نے پہلے شعر میں فرمایا کہ سدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسی دل دل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو یہ اس قدر بڑا ہوتا ہے کیونکہ خالق خالق کائنات کو لیے ہوئے ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک کیا کروڑوں کائناتیں سما سکتی ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ایک بزرگ نے فرمایا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہ عقل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا جا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتی ہے تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اگر یہ با وفا ہے اور با حیا ہے اور اور اللہ کا سچا عاشق ہے تو اس کو اپنا دل تنگ معلوم ہونے لگے گا باوجود اتنی وسعت کے پڑ گئی تو ظلمت شب میں کیا کروں کٹو پیچھے کبھی میں نیچے کبھی مطلب ان دل میں سو گئی ہے گوش گل گوش گل میں زبان بل بل سے رات کا سناٹا تھا جنگل کا اس کو حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں اور بعد لوگوں کو نیند آ رہی ہوگی مگر جو اشعار یہ ہیں یہ بہت غور سے سننے کے ہیں در حقیقت اس میں عرض کیا میں نے کہ یہ دل کی کیفیات کا اظہار ہے اصل ظاہر کی منظر کشی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ دل کی کیفیات کا اظہار ہے گوش گل گل پھول کے کان میں جیسے بلبل مشہور ہے قصے بلبل کے پھول کے گوش گل میں زبان میں سے نہیں آتی نوائے سر گوش گل میں زبان گل سے نہیں آتی نوائے سر پہ کے ظلم تو میں دار تو کچرا ظلم میں دار تو کچرا کفر کے گھر میں نور کے پارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چرا کفر کے گھر میں نور کے پارے مسرت تجر مجھے مسلط تجرم آج میں ہے ایک ہی بال شب شہر ایک ہی بال تو بھی تنہا سکوت میں دنیا تنہا حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ ہے تو یہاں اپنے خاندان سے کٹ کر یہاں پاکستان میں رہ رہے تھے حضرت والا کی خدمت میں تو یوں بھی تنہا تھے اور حضرت نے مزاح نے شعر پہ فرمایا تھا کہ شب صحرا میں اور حضرت میر صاحب میں یہ ہی وقت ہے وہ بھی تنہا ہے اور حضرت میر صاحب نے بھی شادی نہیں کی اللہ کی محبت میں حضرت نے خود کو ایسا جلا دیا تھا ایسا فنا کر دیا تھا کہ حضرت کو دنیا کے ہنگاموں سے کچھ بھی واسطہ نہ رہا ہے اس کے آگے پتہ چل جائے گا اشار میں مگر بعض لوگوں کو اس میں اعتراض ہوتا تھا کہ شادی کرنا تو سنت ہے تو پھر اتنے بڑے بزرگ نے شادی کیوں نہیں کی تو اس کی وضاحت حضرت نے فرما دی تھی کہ جو جس شخص کو اللہ تعالی کے دین میں اس قدر یعنی اس کے شب روز مشغول ہوں اور اس کو جو ہے فرصت ہی نہ ہو جس نے اپنے آپ کو دین کی خاطر اس قدر جلا دیا ہو اور وہ صاحب حال ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ دین کا کتنا بڑا کام لیا اور بہت سارے اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی لیکن جس کو استطاعت ہو قوت ہو اور جس کو جو ہے وہ قدرت ہو تو وہ ضرور شادی کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شادی کی نکاح کیا اس اس کے نے نصف ایمان اس نے حاصل کر لیا اور بقیہ نصف ایمان جو ہے وہ تقوا اختیار کرے میں بلا نصیب تجھ کو لیکن بلا نصیب کا جو ہے میرا شاہ اپنے شہر کی محبت میں ہے یہاں رفیق تنہائی سے تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں جو ہے میرا رفیق جو ہے خود ایک انجمن تنہائی جسیکل نہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیے ہوئے ہے سارے عالم کے پیدا کرنے والے عالمین کے پیدا کرنے والے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے اور جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں اللہ کے سوا سب کے پیدا کرنے والے شیخ اس ذات کو لیے ہوئے ہیں تو وہ خود تنہا انجمن ہوتا ہے اے تو تنہا میں کدا از فیض ہوں اے تو تنہا میں میں کدا افید کیا ہے تو سن مینا اور سن جامو سبو اے تو سد مینا حضرت والے کے اشعار ہے اے تو سد مینا سد جامو سبو اے تو تنہا میں کدا تری تیرے محکدے میں آ کر سارے عالم کے محکدوں سے مستغنی ہو جاتا ہے انسان ایک اس محکدے میں سارے عالم کی شراب باقیدہ کا مزہ ہے اور فرمایا کہ سینکڑوں مجنو تیری جانے ملے سینکڑوں لہلا تیری جانے ملے سینکڑوں مجنو تیری جامع ملے سینکڑوں لیلا تیری جامع تجھ سے تجھ سے عشق مولا کا مزہ تجھ سے ملا عشق مولا کا مزہ تجھ سے ملا تجھ سے راہ الفت مولا بھی یہ شہر سے سچی محبت کی یہ حال ہے اے تو تنہا میں قداس پیسے تجھ کو لیکن بلا نصیب کہاں جو ہے میرا ربی تنہائی جو ہے خود ایک انجمن تنہا جس کی تنہا وہ سلامت رہے ہزار برس جس کا ایک ایک نفس ہزار حیات جس کا ایک ایک نفس ہزار ہے جس کی ایک ایک ادا حیات کرو بن گئی مس یعنی گناہوں اور ظلمتوں کے باعث جو جو اللہ تعالیٰ سے دوری ہو گئی تھی وہ یہ ہجر کی رات جدائی کی رات لیکن شہر کی ایک ایک ادا سے شہر کے ایک ایک بال بال سے اللہ کی محبت کے وہ دریا بہتے ہیں کہ جن سے سالک سیراب ہو کر اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا ہے ایک ایک ادا حیات کرو حضرت والا رحمۃ اللہ مبارک سلامت رہے مدار چورس جس کا ایک ایک نقص نظار جن لوگوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت مبارک قریب سے اٹھائی ہے وہ جانتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اگر حضرت سو بھی رہے ہوتے تھے آرام بھی فرما رہے ہوتے تھے تو بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا قرب جو ہے وہ ایسی لذت عطا کرتا تھا کہ سارے عالم کی لذات ہیج ہوتی تھی اور کوئی غم غم نہ رہتا تھا اور کوئی چیز یاد نہیں آتی تھی سوا اللہ وہ سلامت سرا برتن جس کا ایک ایک نفس سیا جس کی ایک ایک ادا حیات کرو بن گئی وصل جیسے جس ملتی ہے پسند مرگا کو اتنا ہی جا یا جس کا رنگ پل بنی قرب جس کا ہے پری آیا جو دادا اللہ کی ذات کو لیے ہوئے ہو جو دل اللہ کی ذات کو لیے ہوئے ہو وہ رش کے کھلتے بری یعنی جنت سے بھی زیادہ رش کا اور ہوگا کیوں نہ ہو کیونکہ خالد جنت کو لیے ہوئے ہیں پانا کی نیر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے حضرت مفتی محمود حسن امرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت سے سنا کہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں فرمائیں گے کہ تم جنت میں جانا پسند کرو گے یا اپنے شہر کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرو گے تو میں اپنے شہر کی صحبت کو جنت کے مقابلے پر ترجیح دوں گا اب اچھی عام عام سمجھ سوچ سمجھ کے آدمی کے لیے بہت ہی عجیب سی بات ہوگی لیکن اس کی حقیقت جب پتہ چلے گی جب کسی کامل شہر کی صحبت اٹھاؤ گے جب پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو حضرت شاہ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا مبارکہ کر دیا آپ نے بلکہ فرمایا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا اتنے بڑے مجدد نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا کہ اصل میں یہ مقابلہ جنت کا اور شہر کا نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کیونکہ شہر اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیے ہوئے ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سما جائے مگر انسان کا دل انسان کا ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ اس دل میں سما جاتے ہیں اور کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو اس لیے اس لیے فرمایا کہ چونکہ شہر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ماں اپنی صفات کے صفات صفات اسمائے کے ہے اس لیے جنت کے مقابلے میں اپنے شہر کو ترجیح ہوگا یہ اس کی حقیقت اسے ہی پتہ چل سکتی ہے جس نے کسی شہر کامل کی صحبت کا مزہ چکھا ہو جس ملتی قلب بردا ہو ایک نئی جان یا یعنی جان حیا قرب جس کا رش کے پل دے بری شاہ دے عدل کے آیا وہ جو شار سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو آتا کر جب کبھی دل اداس ہو جبھی دل اے تہوار اے نم جو نگاہوں سے دور ہو جو نگاہوں سے دور ہو ہر گھڑی دل کے پاس ناک نواقل بری ناک نواقل کو الہی گئی میں حبل بری اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہیں لیکن افسوس کہ بندہ اس کو پر سے غافل افسوس کہ نفس کی خواہشات کے غلام بن کر ہم لوگ اللہ کو بھول گئے وہ جو جب کبھی دل اداس جو ہو ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے دیکھو ایک بار کا واقعہ حضرت سناتے تھے کہ ایک شخص جو ہے بہت تنگ دست ہو گیا اور بہت و فاقہ ہو گیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر چلے جاؤ ہزار میل کے فاصلے پر ایک بزرگ رہتے ہیں ان سے دعا کرا لو تو انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی تو یہ شخص چلا راستے کی مشقتیں اٹھائی مجاہدات کیے چلتے چلتے بڑا ہوا مشکل ان بزرگ کے پاس پہنچا تو وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اس کو بہت افسوس ہوا کہ میں اتنی دور بھی آیا اور پھر یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ شخص واپس ہوا اور کہیں راستے میں یا گھر پہنچ کر سویا تو اس نے پاپ میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ شخص جہاں دور لیٹا ہوا ہے چار پائی پہ اپنے گھر میں اس کے نیچے کھدائی کر اس میں خزانہ ہے تو جب بیدار ہوا تو اس نے کھدائی کی تو واقعی اس میں سے خزانہ نکل آیا تو کہا کہ اللہ میاں یہ پہلے ہی خواب دکھلا دیتے ہم نے ایک ہزار میل کا سفر ان کی مشکل سے طے کیا اور اتنے مجاہدہ کیا تو پہلے ہی ہمیں خواب دکھلا دیتے تو معلوم ہوا کہ خزانہ ملتا ہے چاہے دنیا کا ہو کہ چاہے اللہ کی محبت کا بغیر محنت کے بغیر خون پسینے کے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے جتنی بھی اس کو یہ کسی شیخ کامل کے پاس رہ کر اس غفلت کو دور کر دے تو اس کو بھی اللہ کی محبت کا خزانہ جو ہے اس سے یہ واقف ہو جائے گا اگر دیکھو خزانہ اس کی چارپائی کے نیچے ہی تھا لیکن اس سے بے خبر تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دل کے اتنے قریب ہوتے ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہوتا ہے تھوڑی سی مجاہدات کر لے کسی شہر سے اپنی اصلاح کروا لے مجاہدات کر لے تو اس خزانے سے وہ بہرور ہو جائے گا مگر جو صاحبان فلیٹ میں رہتے ہوں وہ کھدائی کرنے کی کوشش کر رہے ورنہ ہم کو کچھ اور ملے گا وہ جو آتا بلکہ گراؤنڈ فلور والے بھی ایسی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس میں پھر گٹر لائنیں میں یہ زمانہ وہ نہیں ہے زمین میں دفن کرنے والا یہ زمانہ لاکروں کا زمانہ ہے بینک میں لاکر ہیں لوگ اپنی دولت لاکروں میں رکھتے ہیں تجوریوں میں رکھتے ہیں کدائی کر کے نہیں رکھتے وہ جو آتا ہے کر جب کبھی دل اداس رہتا ہے جو منگار بھی ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے ایسا میں بو جب کام آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے نا اللہ تعالیٰ تو فوراً موجود ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کو یاد کرو اور وہ موجود ہو سوا اللہ کے حضرت نے ایک مثال فرمائی کہ دیکھو میرے شہر ہردوئی میں ہے حضرت والا ہر توئی اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا اگر میں شہر کا نام لیتا ہوں تو شہر تو یہاں موجود نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو اپنے بندے کا ساتھ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ساتھ جو نہ دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ قبر میں چھوڑتے ہیں نہ میشر میں چھوڑیں گے نہ جنت میں چھوڑیں گے ایسی با ذات جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑتی کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرتی ہمیشہ آپ سے آپ سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اپنے بندے کا ذات کبھی نہیں چھوڑتی اس اللہ کو ہم بھول کر کیسے کیسے کام اللہ سے دوری کا اختیار کرتے ہیں ایسا جو ماں جو دل کی دھڑکن میں رگ جان سے بھی ہو یا دونوں موجود دل کی دھڑکن میں رگ جان سے بھی ہو Mount Sinai Amazon سفر نامہ ریونین میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا اہل اللہ سے محبت ذریعہ نجات ہے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آج یہ بات عجیب ہو رہی ہے کوئی مضمون مسلسل نہیں ہے واقعات اور حکایات اہل اللہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آج کا دن اسی کا ہو گیا اب حضرت جلال آبادی کی ایک بات سناتا ہوں کہ جب ریل چلتی ہے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی انجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور تیسرے درجے یعنی تھرڈ کلاس کے ڈبے بھی انجن سے جڑے ہوتے ہیں جن کی سیٹوں کے اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں چون چاں کی آوازیں آتی ہیں پورا ڈبا ہلتا رہتا ہے تھرڈ کلاس ڈبے میں بالکل چین نہیں ملتا لیکن جب وہ ریل منزل پر پہنچے گی مثلا کراچی سے لاہور تو کیا وہ تھرڈ کلاس والے ڈبے بھی فرسٹ کلاس والوں کے ساتھ منزل پر نہیں پہنچیں گے پہنچ جائیں گے نا بس فرمایا کہ بزرگوں سے تعلق رکھو انشاءاللہ اللہ جہاں ان کا حشر ہوگا وہاں ہمارا بھی حشر ہوگا بس ان سے لگے لپٹے رہو ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں ہمارے اسکرو بھی ڈھیلے ہیں سیٹیں بھی ڈھیلی ہیں یعنی ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ہمارا ڈبہ انجن سے جڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ شاء ہم بھی منزل پر پہنچ جائیں گے جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایک آرابی نے عمل کبیر کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے لیکن میرے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر کو معاونت کا حق آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے علامہ آروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اعمال میں کمی محبت کی نفی نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرابی کے اعمال کی نفی کے باوجود یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے حضرت نے سنایا تھا اسی اس میں بھی ایک جگہ ہے کہ ایک آرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے یعنی تمہیں قیامت کے آنے کا اشتیاق انتظار کیوں ہے کیا تیاری ہے تمہارے پاس تو پھر انہوں نے اپنے اعمال کی نفی کی کہ میرے پاس بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں یعنی نفل اعمال سے مراد ہے فرائض واجبات اور سنت موقع تو ضروری ہے اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نفل اعمال کرتے ہیں اس کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑے صفات و خیرات کے اعمال یا نوافل کے اعمال یا ذکر اللہ کے تلاوت کے اعمال نوافل اعمال میں سے میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے تو فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اعمال میں کمی محبت کی نفی نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرادی کے اعمال کی نفی کے باوجود اس کی محبت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا المر و معمن احبا یہ اس کے باوجود نفی اعمال کی نفی کے باوجود اس کی محبت کو تسلیم فرما کر المر و معامن احبا کی بشارت سی یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے نبوت کا مقام تو وہ مقام ہے کہ کسی مسئلے پر اگر نبی خاموش ہی ہو جائے تو وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی بات کا نبی کے سامنے تذکرہ ہو اور نبی سن کر خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے کیونکہ نبی کسی ناجائز بات پر خاموش نہیں رہ سکتا لہذا مضبوط آندھا جتنے مسائل ہیں تو بہا نے ان سب مسائل کو مباحات میں شامل کیا ہے یعنی کہ وہ جائز ہے جائے گا یہ حدیث خود ناطق ہے کہ محبت خود ایک مستقل نعمت ہے سبحان اللہ یہ مضمون کر امید رحمت ہو جاتی ہے کیسا عظیم الشان مضمون محبت خود ایک مستقل نعمت ہے بتائیے سکو نبوت سے اقرار نبوت کی دلیل زیادہ قوی ہے کہ نہیں اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو یعنی کہ نبی اگر خاموش بھی رہتے تو محبت کے عمل جو ہے اس سے نجات کی تصدیق ہو جاتی لیکن نبی خاموشی نہیں رہے بلکہ اس کی تصدیق بھی فرما دی کہ الما کو معامن احبا جس سے انسان کو محبت ہوگی اس قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اس لیے اللہ والوں سے محبت رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قیمت میدان حشر میں معلوم ہوگی مسکار شریف میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کر رہے ہیں چاہے ایک شخص مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دون قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیں گے جمع جمع الباہ تعلی بینا القیامہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے مشاہد کو محشر میں بھی اور جنت میں بھی ہمارے مشاہد کا ساتھ نصیب فرمانا اور براہ راست یا بواسطہ فرشتہ ارشاد فرمائیں گے حاضر رضی کن روحیہ دیکھ لے جس کے ساتھ تجھ کو کھڑا کیا ہے یہ وہی ہے جس سے تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا یہ تیرا رشتے دار نہ تھا نہ تیری زبان والا تھا نہ تیرے قبیلے والا تھا نہ تیرا بزنس اس کے ساتھ تھا اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اس جمع کرنے میں تین مسئلے پوشیدہ ہیں کوششیدہ ہے ان شاء اللہ پھر پڑھ لیں گے مضمون دوبارہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے ان شاء اللہ على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمرك أسعدنا في الدارين وكن ولا تكن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 کرم فرماتے ہیں اے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں اے اللہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دیے دیے اللہ مانگے عطا فرما دے اے اللہ اور یا ایسے یقین کی خط کو عطا فرما دے اے اللہ جلد فرما دے اور یا ایسے یقین کی خط منتخب عطا فرما دے اے اللہ آپ کے خزانوں میں نہ کوئی کمی ہے نہ کمی کا اندیشہ ہے آپ بے نیاز ہیں خود اپنے خزانوں سے بے نیاز ہیں سارے سارے عالم سے آپ بے نیاز ہیں سارے عالم آپ کا محتاج آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں اے اللہ کرم فرما دیجیے اپنے خزانوں سے بھی قطع فرما دیجیے قبولیت کی بھی قطع فرما دیجیے عمل کی بھی قطع فرما دیجیے اور ان اعمال کی توفیق کی بھی قطع فرما دیجیے جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں اے اللہ بلا استحقاق آپ سے مانگتے ہیں آپ کے کرم کے واسطے آپ کی رحمت کے واسطے سے آپ کی مشیت کے واسطے سے آپ کے کرم خاص اور فضل خاص کے واسطے سے اے اللہ آپ ہی کا فضل مانگتے ہیں آپ کا کرم مانگتے ہیں آپ کی مشیت مانگتے ہیں آپ کا فضل مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب پر بھرپور نوازش فرما دیجیے ہم پر بھی ہماری اولادوں پر ہماری آنے والی نسلوں کو اور اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرماتے ہیں اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرماتے ہیں یا اللہ ان کی حساب مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے دونوں جہان کی نعمتوں سے مال فرما دے اے اللہ ہمیں نے اپنے مشاعت کے مسلط پر سو فیصد کاربن فرما دے اللہ سو فیصد کاربن فرما دے اے اللہ سو فیصد کاربن فرما دے اور ہمارا ہمارے مشاعت کا ساتھ یوم محشر میں اور جنت میں بھی نصیب فرما دے وہ صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا کا جا again. لڑکا لڑکا اپنے کپڑے لے لیتا ہے لڑکی اپنے انگوٹھی لے لیتی ہے اور عورت جو ہے نا اپنے لیے عورت اپنے لیے چنیا لے لیتی ہے آدمی اپنے لیے کاجل لے لیتا ہے تو گھر مہمان آتے ہیں لڑکا کہتا ہے امی مہمان آ رہے امی مہمان آ رہے لڑکی کہتی ہے تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو لڑکا کہتا ہے نہیں وہ عورت کہتی ہے میں کیا پکاؤں میں کیا پکاؤں میں کیا پکاؤں اور وہ آدمی کہتا ہے دال چاول دال چاول شور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیوی میں بھی بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی خاطر دنیا سے لڑ جاؤں گی شور مگر تم مجھ سے تو ہر وقت لڑتی رہتی ہو بیوی دراصل آپ ہی تو میری دنیا ہوں بیوی اجی سنتے ہو ہماری شادی کرانے والے پنڈت جی کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے شوہر اچھا ایک نہ ایک دن اسے اپنے پاپوں کی سزا مل رہی تھی میاں بیوی بھری بس میں سفر کر رہے تھے بیوی غصے میں تھی کیونکہ شوہر کے بالکل برابر میں خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اچانک اس خوبصورت لڑکی نے شوہر کے گال پر ایک تماچا مارا شوہر بیوی سے میں قسم کھاتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا بیوی میں جانتی ہوں آپ نے نہیں بلکہ میں نے کیا بہت ہی غصے والی بیوی ایک دن اچھے موڈ میں شوہر سے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں مر جاؤں گی مٹ جاؤں گی زہر پی لوں گی آپ کی محبت میں فنا ہو جاؤں گی شور دیکھ لو جیسا تمہیں ٹھیک لگے مہمان اپنی بیوی سے کمر میں درد ہو رہا ہے پڑوسی سائڈس لے آؤ بیوی وہ نہیں دیں گے مہمان بہت کنجوس ہیں خیر چھوڑو اپنا ہی نکال لو الماری میں رکھا ہے میاں بیوی کا زبردست جھگڑا ہوا بیوی دیکھ لو میں تم سے وہ لفظ سننا چاہتی ہوں وہ, وہ وہ لفظ کہہ دو ورنہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں شور ٹیکسی ایک شریر بچے نے پارٹی میں ایک عورت سے پوچھا آنٹی آنٹی آپ کے پیٹ میں کیا ہے اور اس میں میرا بہت ہی کیوٹ سا خوبصورت اور پیارا سا بیبی ہے بچہ اتنا پیارا تھا تو اسے کھایا کیوں موٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ